چلے آ رہے ہیں ہاسپٹل سے آ رہے ہیں ہاسپٹل سے آ رہے ہیں ہاسپٹل ہاں، سے دو تین کلو دو تین کلو کم ہوا ہے نا ہاں۔ جی تبھی ٹھیک ہے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فکل اخذنا ودمبی فمن ہوں من ارسلنا علیہ حاصب ومن ہوں من اخذت حسیہ ومن ہوں من خصفنا بہل اردا ومن ہوں من اغرتنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون یہ سورت العنقبوت کی آیت نمبر چالیس ہے جو میں نے پڑھی ہے اور اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم عاد قوم سمود اسی طرح سے فرعون اور بہت ساری قوموں کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے بعد رب العالمین نے فرمایا اخذنا بدمبی لوگوں فکلن اخذنا بدم یہ جتنی قومیں گزری ہیں ہم نے سب کو جو ہلاک کیا ہے سب کا سب ہلاکت کا سبب ایک تھا سب کا جرم ایک تھا کیا ہے فکلن اخذنا بدم ہم نے ہر ایک کو ہلاک کیا تو اس کے گناہوں کے سبب ہاں؟ فکلن اخذنا بدم ثمن من ارسلنا علیہ حاصب ومن من اخدت حسہ ومن من خصفنا بہل ارب ومن من اغرقنا پھر آگے اللہ نے آخر فرمایا وما کان اللہ لیما اللہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کیوں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا وما کان اللہ لیب کانو انفسهم یظلمون اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا تمام قوموں کی ہلاکت و بربادی کے ذکر کرنے کے بعد قوموں کی ہلاکت و تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے دو چیزیں بیان کی نمبر ایک فکلن اخذنا بےدمبی ہم نے ان میں سے جتنوں کو ہلاک کیا بلا وجہ ہم نے نہیں کیا ہی انہوں نے گناہ کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی پھر ہم نے ان کو ہلاک اور برباد کیا دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہلاک کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہلاکت اور تباہی کے اسباب انہوں نے خود اپنایا اللہ رب العالمین کے حدود کو انہوں نے توڑ دیا اور جو اللہ نے عذاب میں پکڑا بھی تو کیسے گناہوں گراہوں کی بنا پر چار قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا اللہ نے فرمایا ہاں، ان میں سے بات کو تو فمیوں من اور سلنا علیہ حاصبہ ان میں کتنے ایسے تھے کہ ان پر ہم نے حاصبہ بھیجا ہاشبہ کہتے ہیں ایسی طوفانی ہوا ایسی زوردار خطر زوردار خطرناک ہوا کہ جس میں صرف ہوا اور یہ تنکے نہ اڑیں بلکہ اس میں پتھر بھی اڑتے رہیں ان میں پتھر بھی اڑیں تو ایسی ہواؤں کے ذریعے ہم نے بعد کو ہلاک کیا نمبر دو ومین ہو من اخبت ہو سیاح اور ان میں بعض کو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر جو ہلاک کیا تو کیسے ہلاک کیا ہم نے فرشتے کو بھیجا فرشتے نے خوب زور سے چیخ ماری اتنے زور سے ڈراؤنی آواز اور چیخ نکالی کہ جس سب کے کلیجے دہل گئے سب کے دل پھٹ گئے اور تکلیف کے وقت منہ کے بل وہ زمین پر پڑ گئے ومن ہوم من خسفنا بہل ارد اور ان میں کچھ ایسے تھے کہ جن کو گناہوں کی بنا پر میں نے ہلاک کیا تو ان کی ہلاک کرنے کے عذاب آزاد نادل کیا وہ یہ تھا کہ خسفنا ہم نے زلزلہ بھیجا اور زمین میں ان کو دھسا دیا زمین میں دھسا دیا اور جن لوگوں کو زمین میں دھسایا اب تو اور آئے دن دیکھتے رہتے ہیں زلزلہ آتا ہے کتنے کے کتنے لوگ دھس جاتے ہیں اور انہی بدماش گنہگاروں میں سے جن کو اللہ نے زمین میں دسایا قارون بھی تھا حسفنا ہم نے اس کو اور اس کے ہم نے اس کے خزانہ اس کے محل سمیت ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا نمبر چار یعنی چوتھا عذاب جس کا تذکرہ بلا عالمی نے کیا وہ یہ کہ وہ من آ من من امین آ چار آباد ہو گئے نا کہ ہوا سیلاب زلزلہ اور چیخ کی آواز یہ چار عذاب اللہ فرماتے میں نے ان کے اوپر نازل کیا لیکن صرف ان کے گناہوں کی سزا نے اما کان اللہ کانو انفسہم یظلمون پھر اللہ رب العزت سورہ انکبوت کی آئے تھے رب العالمین نے سورت النحل کے اندر فرمایا سورت کے اندر بیان فرمایا وہاں بھی بعض قوموں کی ہلاکت کا رب العالمین نے تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے کتنے قومیں ایسی تھی ان میں ہم نے الم تر علم ترا کئی فضل علم ترا کئی فضر اب اللہ مثلاً قریتن کانت رغدا من کل مکان فرط بن اللہ خوف کانو یسن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وضرب اللہ وضرب اللہ مثلا مسلم کرمنا اللہ رب العالمین دیکھو جو تکلیف جو پریشانی دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے ہم گناہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں انہیں گناہوں کی سزا ہمیں ملتی ہے اس لیے جیسے رمضان میں ہم نے گناہوں کو ترک کر رکھا تھا ہمارے سارے مسلمان ذرا دیکھیں رمضان میں کس طرح سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اگر کوئی گالی دینا چاہے بھائی رمضان میں گالی نہیں دینا چاہیے کوئی جھوٹ بولا تو کیا کہتے ہیں ارے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتے بڑی بری بات ہے بھائی دیکھیں بے نمازی بھی اگر رمضان میں نماز نہ پڑھے تو سارے لوگ اس کو ارے بھائی رمضان میں تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے یعنی بچہ بچہ چھوٹا چھوٹا بڑا سے بڑا ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے اور بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو گناہوں اور برائیوں سے بچنا صرف رمضان کا کام نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ گناہوں سے اگر ہم بچیں گے گناہوں سے نہیں بچیں گے توبہ استغفار گناہوں سے نہیں کریں گے رب کے دربار میں حاضری دے کر کے روئیں گے جائیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی گنہ گار قوم نہیں بچ سکتی ذرا دیکھو سورت النحل کی آیت کس قدر اللہ رب العالمی نے واضح کیا وزارہ اللہ مثلاً وزارہ اللہ مثلاً قریتن کانت آمنتم مطمئنہ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان الله الله لباس الجوع والخوف بما كانوا اندا اے لوگوں اللہ رب العالمین تمہیں ہر عبرت و نصیحت کے لیے ایک گاؤں یا ایک شہر والے کا واقعہ بیان کرتا ہے ایک گاؤں والے تھے بڑے امن و امان ایسی زندگی گزارتے تھے کری کانت آ میرا تم وہ بڑے امن و امان اور خوشحالی کی زندگی گزارا کرتے تھے نہ ان کو کسی چیز کا ڈر تھا نہ خوف تھا نہ کوئی پریشانی تھی نہ رسک کی کمی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کل مکان دنیا میں چاروں طرف سے کہیں بھی کوئی رسک پیدا ہوتا تھا اللہ رب العالمین فرماتے رسک چل کر کے ان کے ملک اور شہر میں آ جاتا تھا وزارہ بلّہ اللہ مثلا مثلاً کانت آمنتا مطمئن اللہ رب العالمین لوگوں تمہارے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک شہر ایک ملک کا واقعہ بیان کرتا ہے وہ کیا کیا تھا کانت عام مطمئن بڑے خوشحال بڑے امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے نہ بیماری کا دور ڈر نہ دشمن کا خوف نہ کہے سالی کی فکر کوئی فکر ان کو کسی قسم کی تھی ہی نہیں نہ کاروبار کے ڈاؤن ہونے کا انہیں ڈر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے وہ من کل مکان اور دنیا میں چاروں طرف سے پیدا ہونے والا رزق ان کے یہاں آ جاتا تھا بڑی خوشحالی امن و امان کی زندگی لیکن غلطی کیا ہوئی فاقہ فارت فرت بے ان انہوں نے بہت بڑا ایک گناہ کیا کتنے گناہ کیے ایک فاقا فرت بے ان انہوں نے کیا گناہ کیا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا فاقا فرت بے ان انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کیا اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے اس پر ہمیں چاہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کا یاد رکھو انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا جب تک کہ اللہ کی عبادت نہ کرے اسی لیے رب العالمی نے فرمایا کہ فعبد اللہ نشاہ کریب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ صورت شمر کی آیت ہے اللہ فعبد اللہ نشا کے تم اللہ کی عبادت کرتے رہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ پتا چل گیا دوستو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جب تک ہم نہیں کرتے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا معلوم یہ پڑ گیا کہ نماز پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے بلکہ اللہ عبادت کا ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری حاصل کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ داود علیہ السلاۃ السلام کو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت داؤد اور سلیمان ان کے بیٹے دونوں نبیوں کو اللہ رب العالمین نے دین دنیا دونوں دیا تھا دنیا بھی اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسی حکومت دی تھی کہ ان کے بعد کسی کو آج تک دنیا میں ایسی حکومت نصیب نہیں ہوئی اور اس دنیاوی اعتبار سے وہ ملکن عظیم بڑا ملک عظیم اللہ رب العالمین نے دیا تھا یہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول اور پیغمبر بنائے یہ دونوں نبی ایسے گزرے ہیں داؤد علیہ داؤن اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیاوی اعتبار سے ایسی بادشاہت دی کہ کسی کو ان کے بعد ایسی بادشاہت عطا ہم نے نہیں کیا اور دینی اعتبار سے وہ مقام مرتبہ دیا کہ ہم نے باپ بیٹے دونوں کو مسلمان دونوں کو نبی اور پیغمبر رسول بنایا لیکن اللہ رب العالمین انہیں نبیوں کو خطاب کرتے ہوئے مالو آل داؤد شکرا اے آل داؤد تم اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو پتا چل گیا میرے بھائیوں جب تک ہم اللہ کی کی باتوں پر عمل نہ کریں اللہ کے رسول کے تعداد فرما بداری نہ کریں تب تک شکر مکمل نہیں ہوتا تو رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ گاؤں اور وہ ملک جس کو ہم نے امن و امان نصیب کیا تھا بڑا خوشحال ملک تھا بڑی تجارت اور بڑی مندی تھی کیوں یہ اتی ہے رسک کو من کل مقام دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز پیدا ہوتی تھی رسک کی وہ رسک چل کر کے ان کے ہاں آیا کرتا تھا اللہ نے ایسا بہترین انتظام کر رکھا تھا لیکن غلطی کیا ہوئی ان سے فاقا فارت بیان او اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر دیا یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی دوستو کہ فاقہ فرت فرتن او انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کیا تو پھر اللہ رب اللہ نے سب چھین لیا سب کچھ چھین لیا فاضا کہا اللہ لباس الجوع والخوف پہلی نعمت اللہ نے کیا دیا تھا ہر اعتبار سے ان کو امن و امان اور سکون اور راحت کسی قسم کا ٹینشن کسی قسم کی الجھن اور پریشانی سے نہیں تھی سب ہر اعتبار سے اللہ نے امن امان رکھا تھا اور امن امان دے رکھا تھا اور دوسری بڑی چیز کیا بیان کی ہے یہ اتی من کل مکان بڑے خوشحال لوگ تھے بڑا کاروبار چل رہا تھا کسی بھی رسک کی کمی نہیں دنیا میں کوئی چیز کہیں پیدا ہو ان کے شہر اور ان کی منڈی میں وہ ہم بھیج دیتے تھے مل جاتا تھا اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغا کہ اللہ لباس الجو ان کی ناشکری والے گناہ کا منع اللہ نے کیا سکھایا فاغا کہ اللہ لباس الجو بے خوف اللہ رب العالمین نے ان کو ان کو بھوک کا اور ڈر کا لباس پہنا کر کے پہنا دیا ان کو لباس پہنا دینے کا مطلب اللہ نے ان پر مسلط کر دیا اللہ نے دو قسم کا عذاب ان پر مسلط کیا کیا ایک تو خوف کا اب امن و امان ختم ہو گیا اب ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا ڈر اور نمبر دو میرے بھائیوں ولجو اللہ رب العالمین نے باہر سے آنے والے رزق کا دروازہ بند کر دیا اور ان کے ہاں جو پیداوار ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو چھین لیا بھوکھے پیاسے مرنے لگے بھوکھ پیاس کا اور بد امنی اور خوف و ڈر کا اللہ نے ان کو لباس پہنا دیا پھر اللہ نے فرمایا ہم نے زبردستی بلا وجہ نہیں کیا بیما سے عمل جو کیا کرتے تھے ان کی ان کی ناشکری اور بد عملی کی بنا پر ہم نے ان کو یہ سدا دیا واضح بات ہو گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی ہوئی نعمت کو بھی چھین کر کے عذاب میں ہماری حالت کو تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح سے رب العالمین نے اور بہت سارے مقامات پر سورت سورت الطلاق کا ذرا مطالعہ کریں رب العالمین نے تقریباً وہاں بھی یہی چیز بیان کیا ہے وکاً امر ربی ہا ورسول ہی سہا سمنا حساب شدیدہ وہ جمنا امرحا وکان ہے خسرا میرے خسرا رب العالمین نے تھی ان اٹھائیسویں پارے کے اندر سورہ طلاق نازل کی ہے اس کے اندر روز نماز حج زکات کے کوئی مسائل ہے ہی نہیں طلاق کے مسائل ہیں طلاق اور عدت کے دو مسئلے ہیں بس کس کے طلاق اور عدت اور کوئی تیسرا مسئلہ پوری سورج لو دوستوں صرف طلاق کا طریقہ طلاق کا طریقہ عدت کا گزارنا عدت کا عدت گزارنا یہی دو مسئلے بیان کیے ہیں پوری صورت کے اندر ان دونوں مسائل طلاق اور عدت کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد رب العالمی نے فرمایا وہ کم میرا قر اے لوگو یہ اللہ کے حدود ہے نشلاق ایسے ہی دو عدت ایسے ہی گزارو جیسے ہم نے بتا دیا ہے اگر تم نے میرے اس قانون کو نہ مانا ہم نے طلاق اور عدت کے جو طریقے اپنی کتاب میں نازل کر دیے صورت الطلاق کے اندر اگر تم نے اس کی پابندی نہ کی تو سن لو ہی فہا غروسا حساب شدیدہ یاد رکھو تم سے پہلے اسی سرزمین پر بسنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے ایک دو نہیں وقاری قریتن کتنے شہر کتنے ملک کتنے علاقے اور کتنی آبادیاں یہاں آباد تھی اللہ فرماتے اتت ان امن ربیہ بہار وہ رسول ہی جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی ہوئے قانون کو چھوڑ دیا وکائی خرید اتت ان امن ربیہ ہا وہ رسول ہی لوگوں ایک دو رہی کتنے ملک کتنے گاؤں کتنے شہر کتنے قومیں جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی انہوں نے کیا اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو پامال کرتے کر کے گہروں کے طور طریقے کو اپنایا تو فہا سمنا حساب شدیدہ اللہ فرماتے میں نے ان کا خوب سخت محاسبہ کیا کیا کیا محاسبہ کیا مطلب جو چور کو چوری مارو تھا ہاں بھائی اب حساب کتاب ہو رہا ہے تمہارا یہ ہے فہا حساب حساب اللہ فرمائے خوب دردناک عذاب ہم نے ان کو دیا سخت پکڑ ہم نے کی وہ عذاب نکرا اور ہم نے بڑا خطرناک عذاب ان پر نازل کیا سزا کا تو امریکہ اپنی نافرمانیوں کا مزہ ان قوموں نے چکھ لیا نتیجہ کیا نکلا پکانا آ کے بتو بہا خسرا دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے تھے بڑی اونچی سوسائٹی کے لوگ سمجھے جاتے تھے اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا بہت بڑی قوم بنا رکھا تھا لیکن اللہ نے فرمایا پکانا تو امر خسرا سب کچھ انہوں نے کیا جب تک اللہ نے ان کو ڈھیل دی تھی آخر میں نافرمانیوں کا عذاب سن کر عذاب نازل کر دیا تو دیکھو آج دنیا میں ان کا کوئی نام نشا باقی نہیں رہا کیوں انجام ان کا بڑا خسارے اور نقصان کا ہوا تو میرے بھائیوں یہ قرآن پاک کی چند آدات ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ رب العالمین کے حدود کی رسول کی سنتوں کا خیال کرنا بے انتہا ضروری ہے اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری صرف رمضان تک کیا اور رمضان کے بعد پھر ہم نے دین سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو کبھی ہماری مشکلات ٹلنے والی نہیں ہے آج دنیا میں ذرا دیکھو مسلمانوں پر رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاسانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر آج ذرا دیکھو اتنا پریشان اور اتنا دکھی اور اتنا اتنا اس قدر مصیبت جو مسلمان دنیا میں گزار رہے ہیں دنیا کی کوئی قوم اتنی پریشان زندگی نہیں گزار رہی ابھی برما کے اندر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا یہ انجام ذرا ٹھنڈے دے سے بتاؤ رمضان میں ہر مسلمان چلتا پھرتا مسلمان نظر آ رہا تھا اذان سنتے ہی مسجدیں آبا برباد ہو جاتی تھی مادان سنتے ہی اتنا تاخیر ہو تو مسجد میں جگہ نہ ملے رمضان جاتے ہی اب گیارہ مہینے کے لیے پھر مسلمان اب روڈ پر چلتا ہوا آپ کو مسلمان مسلمان نظر نہیں آتا جب ہم سوچو ایک مہینے امام فرما برداری کر کے گیارہ مہینے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اس لیے ہمیں توبہ استفار کرنا چاہیے حضرت امام ابن ماجہ احمد بن حنبل امام حاکم اور امام ابر اقبال رحم محمد اللہ حضرت صوبان مولا رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحص کے سامنے سات نمایا ان العبد رمو من الرزق بالذنب دم ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھلا رکھتا ہے رزق کے مالا مال رکھتا ہے بہترین قسم کے کاروبار چل رہے ہیں بہترین قسم کی نوکری چل رہی ہے بہترین قسم کی زمین اور باغات پھل دے رہے ہیں لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں سے ناراض ہو کر کے رب جو ہے اس کے رزق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اس انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں انسان ہے گناہوں کی بڑی بڑی نحوست ہوتی ہے حد تک امکان اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں اور برائیوں سے بچائے دنیا کے ہر مصیبت جو آتی ہے کس کی وجہ سے گنا اور ہر فضل و کرم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے علی بن حسرم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث ہے امام وکی ابن الجرح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں تو وکیل رائی تو وکیل ہم نے وکیل ابن الجراح کو دیکھا میں نہیں سب نہ رائی تو بہنا اگے ہی کتابن میں نے وکیل ابن الجراح کو دیکھا حد گھنٹوں حدیث بیان کر رہے ہیں صبح شروع کرے زہر تک حدیث پوری صنعت اور متن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہتے حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی ان کے سامنے کتاب نہیں دیکھی نہ کوئی پیپر دیکھا نہ نوٹ بک بک دیکھا زبانی جو کان یحفظ زبانی ہی صبح سے شام تک اللہ کے رسول کے حدیث اور متن کے ساتھ ہزاروں علماء کو پہا رہے ہیں علی بن خسرم کہتے ہیں مجھے بڑا رشک پیدا ہوا اللہ کاش کی ایسا حافظہ مجھ کو بھی دے دیتا جو وکیل کو دے رکھا ہے صبح سے سن رہا ہو اور شام ہو گئی اس کے سامنے نہ کوئی نوٹ بک ہے اور نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی اس کے سامنے رسالہ ہے نہ کوئی کاپی رکھا ہے زبانی یہ سناتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کاش کی مجھے بھی ایسے قوت حافظہ دے دیتا ہم کو کتاب کی ضرورت نہ پڑتی ہمیں نوٹ بک کی ضرورت نہ پڑتی کہتے لیکن میں نے سوچا کہ استاد سے پوچھے کہ اتنا آپ کوئی کوئی آپ کے پاس مربع ہے کوئی معجون ہے کوئی دوا ہے یا کوئی خاص جگہ ہے جسے جو کسی حکیم سے لیا ہے اور اس سے آپ کا حافظہ اتنا کبھی ہو جاتا ہے اللہ اکبر آج کل سارا کمپیوٹر رکھے ہوئے ایک بٹن دب جائے سب غائب ہو گیا ان کو اپنا ٹیلیفون نمبر نہیں یاد ہوگا ٹریوا کر لو اپنے گھر والوں کا نمبر نہیں یاد ہوگا ایک بٹن دبا ختم ہو گیا سمجھ گئے نا لیکن ان کی قوت حافظہ کا دیکھو مرض موت تک کسی چیز سے ان کا حافظہ ختم ہی نہیں ہوتا پوچھا گیا کیا وجہ سے میں پوچھا استاد یہ آپ کون سی گرا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کا حاملہ اتنا طوی ہوا کہا کہ ماں چر ربنا ماں چر ربنا تر کل ما سے بات اصل ہے گناہوں سے بچنے سے زیادہ بڑا قوت شہر پیدا کرنے والا کوئی عمل کوئی دوا میں نے پایا ہی نہیں آیا ہاں؟ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھول چوک کے مصیبت سے محفوظ کر رکھا ہے اللہ اکبر لیکن ہم گناہ جب زیادہ کرنے لگے تو یہ ذرا پوچھے کیا عمر ہوگی ابھی ابھی چالیس نہیں پہنچے ہیں چلے آپ تو بھول بولے ابھی یہ بچے ہیں ان سے کیا پوچھو آج سن کر کے جا رہے صبح پوچھو تو شاید جتنی باتیں میں نے بیان کی اس میں سے دس فیصد بھی نہ بیان کر سکے یہ قوت حافظہ کا معاملہ ہے لیکن جب وہ ہمارے لوگ گناہوں سے بچتے تھے امام جوہری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہتے کہ میں بازار میں نہیں جاتا تھا کیوں اللہ نے اتنا ذہن کبھی رکھا تھا کہ بازار میں نکلوں اگر کوئی گانا گاتا ہوا گانا گا رہا ہے اور اس کمبخت کے گانے کی آواز آتی تو وہ بھی ہمارے ذہن میں پیوست ہو جاتی تھی اتنا حافظہ کبھی تھا ہمارا کہتے اس لیے کہ میں گانے سے محفوظ رہوں میرے دماغ میں میرے حافظے میں کوئی بری چیز نہ آئے کہتے اس لیے میں بابا نکلنا بند کر دیا اس قدر قوت حافظہ ہوتا تھا جب ادنا درجے کی مصیبت سے لے کر کے آنا درجے کی پریشانی کا سبب اللہ تعالیٰ کیا بنا فرماتے ماں مصیبت تمہیں ادنا درجے کی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اسی وقت جب تم نے کوئی گناہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے باپ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں ان کثیر حالانکہ اکثر گناہوں کو تو میں معافی کر دیتا ہوں ہر گناہ کی سزا دینے لگے تو ایک دن بھی تم نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اپنی نا فرمانی نبی کی نا فرمانی اور برائیوں سے بچا رکھے قرآن پاک کے اندر یہ آیات اور قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی داستان رب العالمین نے فرمایا گناہ کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم کر کے ہلاکت کر ہلاکت کا سبب اس سے مہیا کیا ورنہ اللہ نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہر ایک کو گناہوں بیماریوں نہ فرمانیوں سے بچائے جیسے اللہ رمضان کے اندر ہمیں گناہوں سے بچا رکھا رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے باقی ان شاء اللہ اگلے اکول کو قولی وہاں تک اللہ من پلے ہوئی رہی صبح سبحانك اللہ وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله